ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مرنے کے بعد کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے ایسی اولاد چھوڑی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی کفالت میرے ذمے ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نوے یہ حدیث صحیح ہے